حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اس کے کفن میں پوری طرح نہ لپیٹنا جب تک میں اسے نہ دیکھ لوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ کر ان پر جھک گئے اور رو پڑے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار چار سو پچہتر